طیبہ کے مسافر مجھے تم بھول نہ جانا طیبہ کے مسافر مجھے تم بھول نہ جانا رو رو کے نبی کو میری داد سنانا مدینے والے سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا مدینے والے ساحل سے آتے آتے موجوں کو چوم لینا موجوں کے بعد دلکش زلوں کو چوم لینا اس پاک سرزمین کی راہوں کو چوم لینا پھولوں کو چوم لینا کانٹوں کو چوم لینا سلطان دنیا سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا والے سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا راہ طلب کی لذت جب قلب کو مزا دے عشق نبی یہ مرسل جب روح کو جلا دے جب سوز عاشقانہ جذبات کو جگا دے ہستی کا ذرہ ذرہ جب آہ کی صدا دے وہ شمس کی ضیا سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا دربار مصطفیٰ کی حاصل گجا گزوری پیش نظر گج دم وہ بار گاگ نوری ہو دور ڈن جو پل مٹ جائے فکر توری جب آرزو پوری محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا روزے کی جالیوں کے جس دم قریب جانا رو کے حال مسلم سرکار کو سنانا بے ساگ تام چلنا جوشے جنو دکھانا سینے میں بھی بسانا آنکھوں میں بھی بسانا پھر نور حق نما سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا مدینے مدینے والے سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا